السلام علیکم خواتین و حضرات virtual university financial accounting series lecture ten آپ کو یاد ہوگا کہ پچھلے لیکچر میں ہم نے آپ کو ایک مختصر سا جائزہ پیش کیا تھا بکس آف اکاؤنٹس کا اور ان بکس آف اکاؤنٹس سے ٹرائل بیلنس بنانے کا اور پھر پروفٹ اینڈ لاس اور بیلنس شیٹ وہ جائزہ نہایت مختصر تھا اور اب آئندہ کے تین لیکچرز میں ہم ذرا تفصیل میں اسی انہی چیزوں کو لے کے آگے چلیں گے اور دیکھیں گے کہ کتابیں کیسی لکھی جاتی ہیں اور پھر ان سے ہم بیلنسنگ کیسے کرتے ہیں ان بیلنس کو پھر ہم ٹرائل بیلنس میں لے کے جاتے ہیں پھر ٹرائل بیلنس سے ہم پروفٹ اینڈ لاس میں لے کے جاتے ہیں اور پھر پروفٹ اینڈ لاس سے بیلنس شیٹ لیکن یہ تمام جو اگزامپل ہے یہ ایک بڑا سمپل اگزامپل ہے اور اس میں بہت ساری چیزیں ایسی جو کہ ایک اکاؤنٹنٹ جو کہ پروفیشنل ہے وہ ضرور یہ بات کہہ سکتا ہے کہ بھئی اس میں تو وہ فلاں چیز نہیں دکھائی جا رہی ہے فلاں چیز نہیں دکھائی جا رہی تو یہ ایگزامپل جو ہے یہ بڑا سمپل ایگزامپل ہے اور بڑا بیسک ایگزامپل ہے کیونکہ سمجھنے کے لیے پہلے یہ ضروری ہے کہ ہم بیسک کو سمجھیں اور ہماری کوشش یہ ہے کہ اس کے تھرو آپ کو بیسک پرنسپلس جو ہیں وہ آپ کو سمجھا دیے جائیں سو so, آئیے اب ہم دیکھتے ہیں کہ یہ ایگزامپل کیا ہے فرض کر لیجئے ایک کاروبار علی ٹریڈرز ان کے ایک مہینے کی ٹرانزیکشن سے یہ آپ کے سامنے لکھی ہوئی آئیں گی سب سے پہلی ٹرانزیکشن جنوری کے مہینے کی پہلی تاریخ کو شروع ہوئی کہ کاروبار میں انہوں نے کاروبار شروع کیا دو لاکھ روپے ہنڈریڈ تھاؤزینڈ روپیز کیش کے ساتھ کاروبار شروع کیا گیا اسی تاریخ کو انہوں نے ایک بینک اکاؤنٹ بھی کھولا بزنس کے نام پہ یعنی علی ٹریڈرز کے نام سے اور وہ جو دو لاکھ روپے کیش میں انہوں نے بزنس کو دیے اس ہی میں سے ایک لاکھ پچانوے ہزار hundred and ninety five thousand اس میں سے بینک میں ڈپوزٹ کرا دیے اس اکاؤنٹ کے اندر بینک اکاؤنٹ کے اندر جو کہ انہوں نے علی ٹریڈر کے نام کھولا تیسری ٹرانزیکشن آتی ہے جو دو تاریخ کو ہوتی ہے کہ وہ فرنیچر خریدتے ہیں پندرہ ہزار روپے کا تھرو اے چیک یعنی وہ کیش میں پیسہ ادا نہیں کرتے بلکہ بینک کا چیک لکھ کے وہ اس سپلائر کو دیتے ہیں جس سے انہوں نے فرنیچر خریدا چوتھی ٹرانزیکشن ہے تھرڈ جنوری کی کہ جس میں وہ ایک گاڑی خرید رہے ہیں وین خریدتے ہیں کوئی چیز خریدتے ہیں جس کی قیمت پرزن کیونکہ یہ ایک ایگزامپل ہے پچاس ہزار روپے کی وہ گاڑی خریدتے اور اس کی پیمنٹ بھی ایک چیک کے ذریعے کرتے پانچویں ٹرانزیکشن وہ کچھ گڈس خریدتے ہیں مال خریدتے ہیں کریڈٹ پہ ادھار پہ ادھار پہ مال انہوں نے حاصل کیا مسٹر اے سے پچاس ہزار روپے یعنی نہ ان کو کوئی کیش پیمنٹ ہوئی ہے نہ بینک کا کوئی چیک دیا گیا ہے لیکن مسٹر اے جو کہ شاید ان کے پرانے واقف ہوں عزیز ہوں جو بھی ہوں ان سے انہوں نے اپنی دکان کے لیے اپنے کاروبار کے لیے پچاس ہزار روپے کا مال ادھار پہ لیا چھ جنوری کو ان کی پہلی سیل ہوتی ہے اور وہ سیل جو ہے انہی آئٹمس میں سے ظاہر ہے ہوتی ہے کہ جو انہوں نے ایک روز پہلے مسٹر اے سے خریدے تھے ان میں سے کچھ آئٹمس وہ بیچ دیتے ہیں ساٹھ ہزار روپے کے کیش چھ تاریخ کو پھر ایک اور ٹرانزیکشن ہوتی اور وہ اس دفعے کچھ مزید مال خریدتے ہیں دکان کے لیے جو کہ بیس ہزار روپے کا ہے اور اس کی ادائیگی وہ کیش میں کرتے ہیں اسی طریقے سے اور ٹرانزیکشنز ہیں پورے مہینے کی ٹرانزیکشنز ہیں پندرہ کے قریب ٹرانزیکشنز ہیں یہ اور آپ کے سامنے اب ٹرانزیکشنز آئی ہیں اور اس میں سے جو چیدہ ٹرانزیکشنز باقی تو وہی بائے کہ جی گڈز پرچیز کر رہے ہیں یا پیمنٹ کر رہے ہیں اس کی یا کچھ اس طریقے سے جو پہلی ٹرانزیکشن ہے اس پہ اس میں بھی وہ مال مسٹر اے کو مثال کے طور پہ واپس کر رہے ہیں دس ہزار روپے کا یعنی وہ مال جو پہلے انہوں نے خریدا تھا جس کا میں پہلے کر رہا تھا کہ چھ تاریخ کو انہوں نے مال خریدا وہ مال میں سے اب انہوں نے دس ہزار روپے کا مال جو ہے وہ مسٹر اے کو واپس بھیج دیا کیونکہ ان کے خیال میں کاروبار کے مالک کے خیال میں وہ مال جو ہے وہ صحیح نہیں تھا تو ایک یہ ٹرانزیکشن کی نوعیت پیمنٹ سے کیش یا بینک پیمنٹ سے ہٹ کے ہے بارہ جنوری کی جو ٹرانزیکشن ہے وہ انہوں نے سیل کیا ہے سیل کیا ہے مسٹر بی کو کچھ مال چالیس ہزار روپے پہ یہ بھی ادھار پہ کیا ہے کیش پہ نہیں کیا ادھار پہ کیا ہے اٹھارہ جنوری کو مسٹر بی ان کو وہ مال اس میں سے کچھ واپس کر رہے ہیں پانچ ہزار روپے کا مال واپس کر رہے ہیں تو یہ بھی ایک ٹرانزیکشن ہے اور اس کے بعد اکتیس جنوری چودہ نمبر جو ٹرانزیکشن ہے اس میں یہ ہے کہ جی اکروڈ ایکسپینس مہینے کے ہیں بیس ہزار روپے ابھی اکروڈ ایکسپینسیز یہ اکروڈ ایکسپینسیز کیا ہوتے ہیں آپ کو یاد ہوگا کہ ہم نے پہلے آپ کو بتایا تھا کہ جی کچھ ایسے اخراجات ہوتے ہیں کہ جو آپ مہینے میں جن سے افادہ تو حاصل کر لیتے ہیں لیکن ان کی ادائیگی جو ہے وہ کسی وجہ سے شاید بل آنے دیر میں آنے کی وجہ سے یا کوئی اور وجہ سے آپ اس مہینے کی ختم ہونے کے بعد کرتے ہیں سو so یہ اکروڈ ایکسپنسز ہیں بجلی کے بل کی میں نے بات کی تھی ٹیلی فون کے بل کی بات کی تھی کہ ہم نے ٹیلی فون کا بل تو استعمال ٹیلی فون تو استعمال کیا مہینے میں بجلی بھی استعمال کی مہینے میں لیکن اس کے بل جو ہے وہ اگلے ماہ کی کسی تاریخ کو آئے گا اور پھر اس کی ادائیگی ہوگی لیکن ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ جی جنوری کے مہینے میں ہم نے یہ بجلی نہیں استعمال کی ہم نے ٹیلی فون استعمال نہیں کیا بھائی ہم نے استعمال تو کیا صرف بل کی پیمنٹ نہیں کی لہٰذا خرچہ تو جنوری کے ہی مہینے کا ہے سو یہ جو ٹرانزیکشن ہے چودہ جنوری کی ٹرانزیکشن ہے اکتیس جنوری کی چودہ نمبر ٹرانزیکشن جو ہے یہ ٹرانزیکشن اکروڈ ایکسپنسز کی ہے کہ ہم ان کو کس طریقے سے اب اس میں کوئی کیش پیمنٹ نہیں ہے کوئی بینک پیمنٹ نہیں ہے لیکن بہرحال یہ خرچے ہوئے اور ان کو ریکارڈ ہم نے کتاب میں کتابوں میں بکس آف اکاؤنٹ میں کسی نہ کسی طریقے سے کرنا ہے اور سب سے آخری جو ہے وہ یہ پندرہویں ٹرانزیکشن جو ہے وہ یہ ہے کہ جی بینک میں مزید پیسے وہ جمع کرواتے ہیں دس ہزار روپے کی تو یہ تو ٹرانزیکشن تھی اب سب سے پہلی ٹرانزیکشن پہ ہم واپس جاتے ہیں اب کتابیں لکھنے کا وقت تھا سب سے پہلی ٹرانزیکشن ہماری تھی کہ جی کاروبار جو ہے وہ دو لاکھ روپے کیش سے شروع ہوا صحیح اب کیا کیا جائے اب ظاہر ہے کہ سب سے پہلے تو آپ کو ایک واؤچر بنانا پڑے گا جس واؤچر پہ تاریخ لکھی ہوگی جس واؤچر پہ لکھا ہوگا کہ جی یہ کیا پیسہ کس نے دیا یا کہاں سے آیا یا کیسے ہوا وہ نے ڈسکرپشن لکھی ہوگی اس کے بعد یہ بھی لکھا ہوگا اس واؤچر کے اندر کہ کون سے اکاؤنٹ کو ڈیبٹ کرنا ہے اور کون سے اکاؤنٹ کو کریڈٹ کرتا ہے تو چونکہ یہ دو لاکھ روپیہ جو ہے جو کہ کیش میں آیا ہے اور یہ ظاہر ہے کہ جی کاروبار کے مالک نے ہی دیا ہے اس لیے ایک اکاؤنٹ میں یہ پیسہ ریسیو ہوگا وصول کیا جائے گا اور دوسرا اکاؤنٹ لیجر کے اندر وہ ہوگا جو یہ ظاہر کرے گا کہ یہ پیسہ کس سے آیا یا کس مد میں آیا تو واؤچر پہ آپ جو ڈیبٹ کا اکاؤنٹ ہے وہ بھی لکھ رہے ہیں اور کریڈٹ کا اکاؤنٹ بھی لکھ رہے ہیں اس پہلی ٹرانزیکشن کے اندر جو کیش میں ہوئی ہے ٹرانزیکشن دو لاکھ روپیہ مالک کاروبار نے کاروبار کو دیا ظاہر ہے کہ کیش آیا تو کیش کا اکاؤنٹ تو ہمیں کھولنا ہی پڑے گا سو پہلا اکاؤنٹ جو ہے ہمارا وہ کیش کا اکاؤنٹ ہے اور دوسرا اکاؤنٹ جو ہے کیونکہ یہ پیسہ جو ہے یہ مالک نے دیا اور مالک نے اس کو کمپنی میں بطور سرمایہ کے ڈالا ہے بزنس میں بطور سرمایہ کے یہ پیسہ جمع کیا ہے لہذا دوسرا اکاؤنٹ جو کھلے گا وہ کیپٹل کا اکاؤنٹ اب ہر دفعہ جب کوئی ٹرانزیکشن ہوتی ہے تو ہمیں سب سے پہلے یہ سوچنا پڑتا ہے کہ جناب اس ٹرانزیکشن کی نوعیت کیا ہے اور کون سا اکاؤنٹ یا کون سے وہ دو اکاؤنٹ افیکٹ ہوں گے اس سے اثر انداز ہوں گے اور دو کیوں وہ دو اکاؤنٹس اس لیے کہ for every debit there has to be a credit and for every credit there has to be a debit تو ہمیشہ دو اکاؤنٹ ہوں گے اس پہلی ٹرانزیکشن میں اب ہم کیش کو ڈیبٹ کریں گے کیپٹل انٹروڈیوسڈ سرمایہ دو لاکھ روپے ڈیبٹ ہو جائے گا اور کیپٹل کا اکاؤنٹ کریڈٹ ہوگا دو لاکھ روپے سے ہماری ڈبل انٹری کمپلیٹ ہو گئی اور پہلی ٹرانزیکشن کو ہم نے ریکارڈ کر لیا دوسری ٹرانزیکشن میں جو دو لاکھ روپیہ کیش پہلی جمع کرایا تھا پہلی ٹرانزیکشن جو تھی اس میں دو لاکھ روپیہ کیپٹل جمع ہوا تھا بزنس میں اس میں سے ایک لاکھ پچانوے ہزار روپیہ بینک میں اب جمع کرایا جا رہا ہے کیونکہ کیش میں اتنی بڑی رقم رکھنا غلط بات ہے بینک میں رہے تو حفاظت سے بھی رہے گا سو یہ پیسہ بینک میں رکھا گیا اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک بینک اکاؤنٹ کھولنا پڑے گا یا بینک بک رکھنی پڑے گی اور بینک اکاؤنٹ جو ہے وہ بینک میں تو کھلے گا ہی لیکن بہرحال لیجر میں بھی اس کا ایک اکاؤنٹ جو ہے یا بینک بک علیحدہ سے جو ہے وہ رکھنی پڑے گی اور اس میں جو بینک سے تعلق رکھتی ہیں ٹرانزیکشن ان کو ریکارڈ کیا تھا اب بینک کا آپ نے اکاؤنٹ لیجر اکاؤنٹ کھول لیا یا بینک بک کھول لی کیش کا اکاؤنٹ آپ آلریڈی کھول چکے ہوئے ہیں پہلی ٹرانزیکشن میں آپ نے کیش کا اکاؤنٹ کھول لیا تھا تو وہ دوبارہ کھولنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے اب جو نیا اکاؤنٹ کھلا ہے وہ بینک کا اکاؤنٹ کھلا ہے لیجر کے اندر اور ہوا کیا ہے ہوا یہ ہے کہ وہ دو لاکھ روپیہ جو کہ کیش اکاؤنٹ میں آپ نے پہلی ٹرانزیکشن کے تحت ڈیبٹ کیا تھا اس ہی میں سے ایک لاکھ پچانوے ہزار روپیہ کیش میں سے نکل کے بینک میں جا رہا ہے تو اب ٹرانزیکشن جو ہے وہ ٹرانسفر ہے from cash to bank cash account credit ہوگا ایک لاکھ پچانوے ہزار روپے سے اور بینک جس میں کہ وصول ہو رہا ہے وہ ایک لاکھ پچانوے ہزار وہ ڈیبٹ ہو جائے اس کا مطلب کیا ہوا اس کا مطلب یہ ہوا کہ دو لاکھ روپے ہمارے پاس کیش میں آئے ایک لاکھ پچانوے ہزار اس میں سے ہم نے چونکہ بینک میں جمع کرا دیا ہے اس لیے ہمارے پاس جیب میں تو کیش پانچ ہزار روپے ہی رہنا اگر ہم اس اکاؤنٹ میں دو لاکھ روپے ہی لکھے رہنے دیتے تو بات صحیح نہ ہوتی کیونکہ دو لاکھ میں سے ایک لاکھ پچانوے ہزار جو ہے ہنڈریڈ نائنٹی فائیو تھاؤزینڈ جو ہے وہ ہم نے بینک میں جمع کرا دیا اب ہمارے پاس پانچ ہزار روپیہ کیش میں اور hundred and ninety five thousand ایک لاکھ پچانوے ہزار روپیہ بینک میں سو یہ آپ کی ریکارڈنگ دوسری ٹرانزیکشن کی کمپلیٹ ہو گئی مکمل ہو گئی آپ نے بینک کو ڈیبٹ کیا اور کیش کو کریڈٹ کر اب آئیے تیسری ٹرانزیکشن کی تیسری ٹرانزیکشن جو ہے اس میں ہم فرنیچر خرید رہے ہیں چیک کے ذریعے پیمنٹ کر رہے ہیں اور اس کا اماؤنٹ جو ہے وہ پندرہ ہزار روپیہ سب سے پہلے تو ہم یہ تعین کر لیں کہ کون سے دو اکاؤنٹ جو ہیں وہ افیکٹ ہوں گے ظاہر ہے کہ جی چیک سے پیمنٹ کر رہے ہیں چیک جو ہے وہ بینک کے ذریعے دیا جاتا ہے لہذا بینک اکاؤنٹ کو تو یہ ٹرانزیکشن ہر حال میں افیکٹ کرے گی اور چونکہ پیمنٹ ہے ادائیگی ہے ادائیگی ہو رہی ہے اس لیے یہ بینک اکاؤنٹ کے کریڈٹ سائڈ پہ ریکارڈ ہوگی کیونکہ جب آپ ایک چیک دیں گے تو وہ جو پیسہ آپ نے پچھلی ٹرانزیکشن میں جمع کرایا تھا بینک کے اندر اسی میں سے یہ پیسہ پیمنٹ ہوگی بینک پیمنٹ کرے گا اس چیک کے ذریعے چیک کیا چیز ہے چیک آپ کی طرف سے ایک آترائزیشن ہے اس شخص کے نام پہ جس کے نام پہ آپ چیک لکھ رہے ہیں بینک کے لیے کہ آپ بینک بہادر اس آدمی کو جس کا نام اس چیک میں لکھا ہوا ہے اس کو آپ جتنی رقم اس چیک میں لکھی ہوئی ہے وہ آپ ادا کرتے ہیں تو یہ آپ کی طرف سے ایک انسٹرکشن ہوتی ہے چیک جو ہے وہ بیسکلی ایک انسٹرکشن ہے to the bank to pay to that person whose name is stated by you in the cheque وہ چیک کی پیمنٹ ہو گئی سو چیک جو چیک تھا اماؤنٹ تھا پندرہ ہزار روپے کا وہ بینک میں کریڈٹ ہوگی بینک اکاؤنٹ کا میں کریڈٹ ہوگی پیمنٹ ہو گئی آپ کا بیلنس اب جو رہ گیا بینک میں وہ ایک پچانوے تک مائنس پندرہ ہزار ایک لاکھ اسی ہزار روپیہ رہتا رہ جاتا ہے یہ آپ کو بھی پتا ہونا چاہیے کہ بھائی میں یہ نہیں کہ آپ تھوڑی دیر کے بعد ایک لاکھ دو لاکھ روپے کا آپ ایک اور چیک لکھ دیں تو وہ کہاں سے پیمنٹ ہوگی وہ پیمنٹ نہیں ہوگی کیونکہ آپ کے پاس تو بینک میں پیسے ہی جو ہے وہ ایک لاکھ اسی ہزار روپے رہ گئے تو یہ چیز ساتھ ساتھ کے نوٹ کرنی چاہیے دوسرا اکاؤنٹ جو افیکٹ ہوگا وہ کون سا ہوگا ابھی تک جو ہم اکاؤنٹ کھول چکے ہیں وہ کیش کا اکاؤنٹ کھول چکے ہیں بینک کا اکاؤنٹ کھول چکے ہیں کیپٹل کا اکاؤنٹ کھول چکے ہیں اور فرنیچر کا اب اکاؤنٹ ہمیں کھولنا پڑے گا کیونکہ فرنیچر جو ہے سب سے پہلی بات تو یہ کہ فرنیچر جو ہے وہ ایک ایسٹ ہے اور کس قسم کا ایسٹ ہے وہ ایک فکسڈ ایسٹ ہے کیونکہ فرنیچر کی لائف جو ہے وہ بارہ مہینے سے زیادہ ہے اور اس سے فائدہ جو آپ اور آپ کا کاروبار اٹھائے گا وہ بہت سالوں کے لیے ہے ایک سال میں اس کا فائدہ ختم نہیں ہو رہا اس کی افادیت ختم نہیں ہو جاتی تو آپ فرنیچر کا اکاؤنٹ جو ہے وہ آپ کھولیں گے اور اس اکاؤنٹ کو پندرہ ہزار روپے سے ڈیبٹ کر دیں گے سو یہ بات سامنے آئی کہ جی جو ایسٹ کا اکاؤنٹ ہے وہ ڈیبٹ میں ہوگا اور چاہے وہ فرنیچر ہو چاہے کوئی اور چیز ہو لیکن ہوگا اگر آپ خریدیں گے اس کو وہ ڈیبٹ ہو یہ بات بھی یاد رکھ تو اس طریقے سے آپ نے اس تیسری ٹرانزیکشن کو بھی کمپلیٹ کر لیا آپ نے فرنیچر کے اکاؤنٹ کو ڈیبٹ کیا پندرہ ہزار روپے سے اور بینک کے اکاؤنٹ کو آپ نے کریڈٹ کر دیا پندرہ ہزار روپے سے جو چیک کے تھرو پیمنٹ کیا اب چوتھی ٹرانزیکشن کیا چوتھی ٹرانزیکشن جو ہے ہم نے ایک گاڑی خریدی گاڑی ایک اور ایسٹ خریدا پچاس ہزار روپے کا چیک کے تھرو پیمنٹ کی پھر وہی کہ جی بینک کے تھرو چیک گیا بینک سے پیمنٹ ہوئی بینک اکاؤنٹ کو ہم کریڈٹ کریں گے اور ایک اور ایسٹ کا اکاؤنٹ کھولیں گے ویکل کے نام سے ویکلز کے نام سے اس کے اندر پچاس ہزار روپیہ ڈیبٹ کر دیں گے ڈبل انٹری دوبارہ کمپلیٹ ایسٹ کا ایک اور اکاؤنٹ کھل گیا بینک میں اب ایک لاکھ پچانوے ہزار میں سے پندرہ ہزار کا فرنیچر آپ خرید چکے ہیں پچاس ہزار روپے کی گاڑی خرید چکے ہیں تو ایک پچانوے میں سے آپ یہ دونوں رقوم جو ہے وہ نکال دیں تو جو بچ گیا باقی وہ بینک میں ہوگا آپ کے پاس باقی رہ گیا پیسہ تو یہ ہو گئی چوتھی ٹرانزیکشن اب آئیے پانچویں ٹرانزیکشن پانچویں ٹرانزیکشن پہ اب کیا ہو رہا ہے پانچویں ٹرانزیکشن پہ ہم نے مال خرید رہا مسٹر اے سے پچاس ہزار روپے کا گاڑی ہم نے جو ہے وہ بزنس کے استعمال کے لیے خریدی فرنیچر ہم نے بزنس کے استعمال کے لیے خریدا دونوں کی لائف جو ہے وہ بارہ مہینے سے زیادہ ہے اب ہم گڈز فار سیل خرید رہے ہیں یعنی مال برائے فروخت خرید رہے ہیں فروخت کے لیے مال خرید رہے ہیں کس سے خرید رہے ہیں مسٹر اے سے خرید رہے ہیں جو کہ وہ گڈز بناتا ہے وہ چیزیں بناتا ہے جو ہم بیچنا چاہتے ہیں اب اس سے ہم نے مسٹر اے سے ہم نے گڈز جو خریدے ہیں وہ خریدے ہیں کریڈٹ پہ یعنی ادھار اب ادھار پہ خریدنے کا مطلب کیا ہوا کہ نہ کیش میں پیمنٹ ہوئی اور نہ بینک کے ذریعے پیمنٹ ہوئی لیکن مال خرید لیا گیا ہے اب کیا کریں گے ڈبل انٹری کیسے ہوگی اس کو ریکارڈ کیسے کیا جائے سب سے پہلی بات تو یہ کہ آپ کو یاد ہے جب میں نے آپ کو فلو آف ٹرانزیکشن کی میں آپ کو بات بتا رہا تھا اس وقت میں نے آپ سے یہ کہا تھا کہ جی جنرل جرنل تو ختم ہو گیا لیکن جرنل استعمال ہوتا ہے اور جرنل سے جرنل واؤچر بنتا ہے یا جرنل واؤچر ہوتا ہے جو کہ ایک سند ہوتی ہے کہ جی ہم اس جرنل کے اندر کیا انٹری ریکارڈ کر رہے ہیں اور وہ واؤچر بھی اسی قسم کا ہوتا ہے جیسے کیش واؤچر ہوتا ہے یا بینک واؤچر ہوتا ہے پیمنٹ واؤچر ہوتا ہے یا رسیٹ واؤچر ہوتا ہے ایکسپٹ کہ جی اس کو جرنل واؤچر کہا جائے اب جنرل واؤچر کا استعمال کرتے ہوئے یہ انٹری جس یا یہ ٹرانزیکشن جس کا کہ کوئی افیکٹ کیش یا بینک میں فی الوقت نہیں ہے اس کو ہم پہلے تو جنرل واؤچر کے تھرو ریکارڈ کرتے اور جنرل کے اندر ریکارڈ کر لیتے اور اسی واؤچر سے یا اس جرنل جرنل میں جو انٹری کیا ہم نے واؤچر کی اس سے ہم اب یہ کہتے ہیں کہ جی کون سے دو اکاؤنٹ پھر وہ نوعیت جی what is the nature of this transaction nature of this transaction کیا ہے یہاں پہ یہاں پہ ہم نے مال برائے فروخت لیا ادھار پہ مسٹر اے سے پچاس ہزار روپے سو پرچیز کیا ہم نے خریدا اکاؤنٹ پرچیز کا کھل جائے گا آپ کے لیجر کے اندر اور کس سے خریدا مسٹر اے سے اور مسٹر اے سے چونکہ ادھار پہ خریدا ہوا ہے ان کو پیمنٹ تو نہیں ہوئی لہذا مسٹر اے کا اکاؤنٹ جو ہے اس کو کریڈٹ کیا جائے گا پچاس ہزار روپے سے اور پرچیز کو ڈیبٹ کر دیا جائے گا پیمنٹ ابھی نہیں ہوئی یہ یاد رہے سو so, اس طریقے سے ہم اس ٹرانزیکشن کو اس پانچویں ٹرانزیکشن کو ہم ریکارڈ کر لیتے ہیں کہ جہاں پہ کیش یا بینک کے تھرو کوئی پیمنٹ نہیں ہے صرف ادھار پہ ایک ٹرانزیکشن ہوئی ہے آپ نے مال وصول کیا جس کا معاوضہ آپ نے مسٹر اے کو ایٹ سم فیوچر ڈیٹ دینا ہے تو اس بات کو ریکارڈ کرنا بکس آف اکاؤنٹ میں ضروری ہے اور وہ کیوں ضروری ہے وہ اس لیے کہ یہ جو مال آپ نے خریدا ہے اسی مال کو آپ کل بیچیں گے بھی اگر آپ کے پاس مال تھا ہی نہیں تو آپ بیچیں گے کیا لہذا مال کا آنا یا مال کی خرید جو ہے اس کو ریکارڈ کرنا اتنا ہی ضروری ہے کہ جتنا کسی اور چیز کو ہے کسی کیش پیمنٹ کو ہے یا بینک پیمنٹ سو so, یہاں پہ اس ٹرانزیکشن میں ہم نے ریکارڈ کیا کہ پرچیس کے اکاؤنٹ کو ڈیبٹ کریں گے اور مسٹر اے جس کو کہ ہم نے پیسہ ادا کرنا ہے اس کا ایک علیحدہ اکاؤنٹ کھولیں گے لیجر کے اندر مسٹر اے کو ہم کریڈیٹر بھی کہتے ہیں کریڈیٹر کریڈٹ سے کریڈیٹر کریڈیٹر کون ہوتا ہے کریڈیٹر وہ ہوتا ہے جس کو کاروبار میں ادائیگی کرنی ہو کریڈیٹر وہ ہوتا ہے جس کو کاروبار میں ادائیگی کرنی ہو جس سے ادھار پہ آپ نے سامان خریدا ہو یا سروسز حاصل کی ہوں بجلی کے معاملے میں اگر بجلی کا بل جو ہے وہ مہینے کے بعد آتا ہے جنوری کا جنوری میں جو بجلی خرچ کی اس کا بل فروری میں آئے گا تو جنوری کے آخر میں واپدہ جو ہے وہ کریڈیٹر ہوگا گیس کی کمپنی کریڈیٹر ہوگی ٹیلی فون کی کمپنی کریڈیٹر ہوگی کیونکہ بل بعد میں آئے گا اسی طریقے سے جس سے آپ نے یہ مال ادھار میں خریدا ہے وہ شخص یا وہ کاروبار بھی کریڈیٹر کہلاتا ہے یعنی جس کو ادائیگی ایٹ اے فیوچر ڈیٹ آپ نے کرنی اب ہم سکس ٹرانزیکشن پہ آتے یہاں پہ ہم نے گڈس بیچے وہ جو مال ہم نے خریدا تھا اے سے اس میں سے کچھ مال ہم بیچ رہے ہیں کیش پہ بیچ رہے ہیں ساٹھ ہزار روپے کا ظاہر ہے کیش کے اکاؤنٹ کو ہم ڈیبٹ کریں گے اور چونکہ یہ سیل ہے اس لیے سیل کے اکاؤنٹ کو کریڈٹ کر دیں تو اس ٹرانزیکشن کو اس طریقے سے نوٹ کیا جائے گا ایک اور اکاؤنٹ سیل کا اکاؤنٹ کھولے سیلز میں ہمیشہ سیلز کا اماؤنٹ کریڈٹ ہوگا اس میں کبھی ڈیبٹ نہیں ہوگا سیل کبھی ڈیبٹ ہوگی لیکن کسی خاص وجہ سے ہوگی ورنہ جتنی آپ فروخت کریں گے اس کا جتنا ویلیو ہے وہ ہمیشہ سیلز اکاؤنٹ کے اندر کریڈٹ ہو یہ آپ نے ساٹھ ہزار روپے کی سیل کی ساٹھ ہزار روپے کیش میں وصول کیے تو کیش بک کے اندر آپ ساٹھ ہزار روپے ڈیبٹ کریں گے کیش اکاؤنٹ میں ڈیبٹ کریں گے اور سیل اکاؤنٹ کو کریڈٹ کر دیں گے اب ساتویں ٹرانزیکشن پہ یہاں پہ ہم گڈس پرچیز کر رہے ہیں پھر سے مال خرید رہے ہیں بیس ہزار روپے کیش دیا نقد ادا کیا اس دفعہ چونکہ کیش میں ادائیگی ہو رہی ہے کیش کے اکاؤنٹ کو ہم کریڈٹ کریں گے اور چونکہ پرچیز ہے مال خریدا ہوا ہے خریدا مال اکاؤنٹ جو ہے پرچیز اکاؤنٹ جو ہے اس کو ہم ڈیبٹ کر دیں گے جیسے کہ ہم نے ففتھ ٹرانزیکشن کے اندر ہم نے وہ مال کو ڈیبٹ کیا تھا اس پرچیز اکاؤنٹ کے اندر جو کہ ہم نے ادھار پہ خریدا حالانکہ یہ ہم کیش پہ خرید رہے ہیں لیکن یہ بھی ڈیبٹ ہوگا پرچیز کے اکاؤنٹ پہ کیونکہ پرچیز ہے فرق صرف یہ تھا کہ وہ کریڈٹ پہ تھا اور یہ تو اس طریقے سے اس کی بھی ڈبل انٹری مکمل ہوئی کہ پرچیز کے اکاؤنٹ کو آپ نے ڈیبٹ کیا بیس ہزار روپے سے اور کیش پہ چونکہ یہ خریدے تھے مال اس وجہ سے کیش کے اکاؤنٹ کو آپ نے کریڈٹ اب ہم آٹھویں ٹرانزیکشن پہ مسٹر اے جن سے ہم نے مال خریدا تھا ادھار انہوں نے ہمیں دس ہزار ان کو ہم نے دس ہزار روپے کا جو خریدا ہوا مال تھا وہ ہم نے واپس کر اب ہم اس کی ٹرانزیکشن کیسے کریں اس میں بھی کوئی کیش انوالو نہیں اور ویسے بھی ہم نے مسٹر اے سے جو ہے وہ تو کریڈٹ پہ مال خریدا تھا اب یہ ہے کہ جی جتنے کا مسٹر اے سے مال خریدا تھا اس میں سے دس ہزار روپے مالیت کا سامان جو ہے وہ ہم مسٹر اے کو واپس کر رہے ہیں لہذا مسٹر اے سے خریدا ہوا مال جو ہے وہ اب اس پرانے اماؤنٹ کا نہیں رہ گیا بلکہ وہ جو اماؤنٹ تھا جس پہ ٹوٹل پرچیز ہوئی تھی وہ دس ہزار روپے سے کم ہو گئی جب ہم نے خریدا تھا تو ہم نے پرچیز کے اکاؤنٹ کو ڈیبٹ کیا تھا کہ جی ہم نے اتنے روپے کا مال مسٹر اے سے خریدا آج چونکہ اسی مال میں سے ہم دس ہزار روپے کا کی مالیت کا گڈس جو ہے وہ ہم واپس کر رہے ہیں مسٹر اے کو لہذا پرچیز کا اکاؤنٹ کریڈٹ کریں گے اور مسٹر اے کا اکاؤنٹ دس ہزار روپئے سے ڈیبٹ کریں کیوں مسٹر اے کا اکاؤنٹ کو ڈیبٹ کریں گے وہ اس لیے کہ مسٹر اے کو اب ہم دس ہزار روپے کم ہم نے ان کو پے کرنے ہیں اور ہم نے ان کو ادا کرنے ہیں کیونکہ دس ہزار روپے کا مال تو ہم نے واپس کر دیا لہذا اب ہم ان کو اتنے پیسے نہیں دینے کہ جتنے کہ ہم نے ٹرانزیکشن نمبر پانچ کے اندر جتنا ہم نے مال خریدا تھا سو اس طریقے سے یہ ٹرانزیکشن بھی ریکارڈ ہوتی ہے اور یہ ٹرانزیکشن جو ہے یہ بھی چونکہ اس میں کیش کوئی انوالو نہیں ہے اس لیے یہ بھی جرنل کے تھرو ہی ریکارڈ ہوگی اور اس کے لیے بھی جرنل واؤچر ہی بنے گا کیونکہ نہ اس میں بینک افیکٹ ہو رہا ہے اور نہ کیش افیکٹ ہو رہا سو so, اس کی ڈبل انٹری جو ہے جہاں پہ آپ خریدے ہوئے مال کو واپس کرتے ہیں سپلائر کو اس کی انٹری یہ ہے کہ جی پرچیز کے اکاؤنٹ کو آپ کریڈٹ کر رہے ہیں اور جس سے مال خریدا تھا جو کریڈیٹر تھا آپ کا اس کے اکاؤنٹ کو ڈیبٹ کر اب آئیے ٹرانزیکشن نمبر نائن پہ ٹرانزیکشن نمبر نائن ہم نے گڈس بیچے کریڈٹ پہ مسٹر بی کو چالیس ہزار روپے کیش نہیں وصول ہوا بینک میں کوئی پیسہ وصول نہیں ہوا ہم نے ادھار پہ مال بیچ دیا مسٹر بی کو آپ کو یاد ہے کہ جس وقت ہم نے مسٹر اے سے ادھار پہ مال خریدا تھا تو میں نے آپ سے یہ کہا تھا کہ مسٹر اے کو ہم کریڈیٹر کہتے ہیں کریڈٹ سے کریڈیٹر کہتے ہیں کیونکہ ہم نے اس کو کسی آئندہ ڈیٹ میں ادائیگی کرنی ہے ہم نے اس کو پیسہ ادا کرنا ہے اب یہاں پہ معاملہ الٹ یہاں پہ ہم کسی کو ادھار پہ دے رہے ہیں چیزیں تو وہ مسٹر بی جن کو ہم یہ پچاس چالیس ہزار روپے کا مال جو ہے یہ ہم دے رہے ہیں ادھار میں وہ کیا کہلا وہ ڈیبٹ سے ڈیٹر کہلاتے ہیں D E T T R debtor debt یعنی جو اماؤنٹ کسی نے کسی اور کو دینا ہو تو ڈیٹر وہ شخص جس نے کوئی یا وہ کاروبار جس نے کوئی اماؤنٹ آپ کو دینا ہو کریڈیٹر وہ جس کو آپ کے کاروبار میں پیسے دینے ہو ڈیٹر وہ جس نے آپ کو پیسے دینے ہو یا آپ کے کاروبار کو پیسے تو یہاں پہ مسٹر بی جو ہے وہ ڈیٹر ہے کیونکہ ہم نے ان کو مال چالیس ہزار روپے کا ادھار پہ بیچا جس کی ادائیگی وہ کچھ دنوں بعد کریں یہ ٹرانزیکشن میں بھی کوئی کیش نہیں آ رہا کوئی بینک کے تھرو پیسہ نہیں آ رہا اس کو بھی ہم جرنل پہ ریکارڈ کر جرنل واؤچر کے تھرو ریکارڈ کریں گے یا جرنل میں ریکارڈ کریں گے اور سیل کا اکاؤنٹ کیونکہ سیل تو بہرحال ہوئی ہے چاہے ادھار پہ ہوئی چاہے کیش میں ہوئی سیل کا اکاؤنٹ ہمیشہ سیل کے وقت کریڈٹ ہوگا اور جس نے ہمیں پیسہ دینا ہے مسٹر بی اس کا اکاؤنٹ لجر میں کھولا جائے گا اور اس اکاؤنٹ کو ڈیبٹ کیا جائے گا فورٹی تھاؤزینڈ روپیز اب اگر آپ مسٹر اے کے اکاؤنٹ کو اور مسٹر بی کے اکاؤنٹ کو کمپیئر کر لیں مسٹر اے کے اکاؤنٹ میں آپ نے مسٹر اے کو کریڈٹ کیا تھا کیونکہ ہماری بزنس یعنی علی ٹریڈرز نے مسٹر اے کو پیسے دینے تھے دفا we called him a creditor in this case Mr. B's case. Mr. B is to pay Ali Traders 40,000 rupees. So the money is owed to Ali Traders by Mr. B. Therefore, Mr. B is a debtor, and it's a debit figure there. A's account shows a credit figure. Account shows a debit figure. The data جو ہمیں جس نے ہمیں ادائیگی کرنی ہے اس کا اکاؤنٹ ہمیشہ ڈیبٹ میں ہونا چاہیے جس کو ہم نے پیمنٹ کرنی ہے جس کو ہم نے پیسے دینے ہیں اس کا اکاؤنٹ ہمیشہ کریڈٹ میں یہ بات آپ کو میں نے تفصیل سے ذرا بتائی ڈیٹر اور کریڈیٹر کا بھی میرے اب ٹرانزیکشن نمبر ٹین پہ آج تک ٹرانزیکشن ٹین کیا ہے اس میں جو بی کو ہم نے ابھی مال بیچا انہوں نے اب ہمیں واپس کر دیا ہم نے بھی کسی کو واپس کیا تھا ہم نے مسٹر اے کو واپس کیا تھا مال اب مسٹر بی نے ہمیں واپس کر دیا مسٹر بی نے علی ٹریڈرز کو پانچ ہزار روپے کا مال واپس کر دیا پھر کوئی کیش یا بینک کی ٹرانزیکشن نہیں پھر جرنل واؤچر لکھا جائے گا اور سیل کم ہو گئی آپ کی آپ نے جتنے پہلے سیل کیا تھا مسٹر بی کو چالیس ہزار روپے کی شاید پچاس ہزار روپے کی سیل چیک کیجیے اس میں سے پانچ ہزار روپے کی واپس کر دی ظاہر ہے کہ سیل کا اماؤنٹ کم سیل کا اکاؤنٹ لہذا ڈیبٹ ہو اور ہم نے اس سے جو وصول کرنے تھے پیسے وہ بھی ظاہر ہے پانچ ہزار روپے کم ہو گئے کیونکہ اتنے کا مال تو اس نے ہمیں واپس کر دیا تو مسٹر بی کا اکاؤنٹ جو ہے جو ڈیٹر کا اکاؤنٹ ہے وہ کریڈٹ ہوگا اور سیلز کا اکاؤنٹ ڈیبٹ ہو جائے یہاں پہ میں ایک بات پھر آپ سے کہہ دوں اور وہ یہ ہے کہ سیل کا اکاؤنٹ جب سیل ہوتی ہے تو ہمیشہ اس کو کریڈٹ کیا جاتا ہے اس میں ڈیبٹ صرف اس وقت آتا ہے کہ جب مال واپس ہو جائے یا ریٹرن گڈز ریٹرن کر دیے جائے صرف تبھی اس اکاؤنٹ کے اندر کوئی ڈیبٹ آئے اسی طریقے سے جو پرچیزز ہیں پرچیزز کا اکاؤنٹ ہمیشہ پرچیز کے وقت ڈیبٹ ہوگا وہ کریڈٹ کب ہوگا کریڈٹ وہ صرف ان آئٹم سے ہوگا کہ جو ہم واپس کر رہے ہیں جس سے کہ ہم نے مال خرید یہ بات یاد رکھ اب ہم ٹرانزیکشن نمبر یارہ پہ ٹرانزیکشن یارہ جو ہے اس میں ہم نے اے جن سے ہم نے ادھار پہ مال خریدا تھا ان کو ہم اس ادھار کے اگینسٹ پچیس ہزار روپیہ چیکس کے ذریعے ادا یہ پیمنٹ کیسے یا یہ ٹرانزیکشن کیسے ریکارڈ ہوگی اب اس کے لیے پیمنٹ واؤچر بنے گا بینک سے چیک لکھ کے دیا جا رہا ہے بینک سے پیمنٹ ہوگی لہذا بینک اکاؤنٹ جو ہے اس کو آپ کریڈٹ کریں گے اور ڈیبٹ کس کو کریں گے پرچیز کو کریں گے یا کسی اور اکاؤنٹ کو کریں گے پرچیز کو کیوں کریں گے پرچیز تو ہم نے پہلے ہی ڈیبٹ کر لیا تھا جب مال خریدا تھا کوس کی پیمنٹ نہیں ہوئی اس وقت تو ہم صرف اس مال کی پیمنٹ کر رہے ہیں لہذا وہ مسٹر اے کا اکاؤنٹ جس میں کہ ہم نے جس اکاؤنٹ کو ہم نے کریڈیٹر کا نام بھی دیا تھا یا مسٹر اے کے بجائے کریڈیٹر بھی ہم اس کو کریڈیٹر بھی کہہ سکتے ہیں اس اکاؤنٹ کو اس اکاؤنٹ میں کمی اب واقع ہو رہی ہے اور جو اماؤنٹ ہم نے کریڈیٹر کو یا مسٹر اے کو دینا تھا اس میں کمی واقع ہو گئی لہذا اس اکاؤنٹ کو ہم ڈیبٹ کر رہے ہیں جب ہم اس اکاؤنٹ کو ہم پچیس ہزار روپے سے ڈیبٹ کریں گے تو ہم نے جو ٹوٹل پیسے کسی کو بھی کسی بھی کریڈیٹر کو یا مسٹر اے کو ہم نے جو دینے ہیں اس میں کمی واقع ہو جائے گی ہماری ٹوٹل ڈیٹ جو ہے ہم نے جو ٹوٹل کسی کو ادائیگیاں کرنی ہیں اس میں کمی واقع ہو جائے گی کہ ہم نے پچیس ہزار روپیہ اب پیمنٹ کر تو جب بھی کسی لائبلٹی کی اور کریڈیٹر جو ہے وہ آپ کو یاد ہے آپ سے کہا گیا تھا کہ جی لائبلٹی ہوتا ہے وہ لائبلٹی جو ہے وہ جب بھی کبھی ریڈیوس ہوگی تو لائبلٹی کا اکاؤنٹ ہمیشہ ڈیبٹ ہوگا کریڈیٹر چاہے وہ ہے چاہے کوئی اور اکاؤنٹ ہے لون کا اکاؤنٹ ہے کوئی بھی اکاؤنٹ ہے وہ ڈیبٹ ہوگا جب آپ اس کی ری پیمنٹ کریں گے یا اس کی پیمنٹ کریں گے یہاں پہ بھی آپ نے ایک کو چیک کے ذریعے پیمنٹ کی پچیس ہزار روپے کی اور وہ آپ نے ایک اکاؤنٹ کو ڈیبٹ کر دیا اور بینک اکاؤنٹ کو کریڈٹ کر دیا اب ہم بارہویں نمبر ٹرانزیکشن پہ اس ٹرانزیکشن کے تھرو بی جن کو ہم نے مال بیچا تھا ادھار پہ وہ انہوں نے ہمیں بیس ہزار روپے جو ہے وہ انہوں نے ہمیں پیمنٹ کر اور انہوں نے بھی چیک کے ذریعے ہمیں پیمنٹ کی اس دفعہ کیش میں نہیں آ رہا پیسہ اس دفعہ چیک کے ذریعے آیا بینک میں آیا تو بینک کا اکاؤنٹ جو ہے وہ ڈیبٹ ہو جائے گا اور مسٹر بی کا جو ڈیٹر کا اکاؤنٹ ہم نے کھولا تھا یاد ہے آپ کو اس کو ہم کریڈٹ کرتے ہیں کیونکہ اب جو ہم نے پیسے وصول کرنے ہیں کسی سے اس میں کمی بات یہ بات یاد ہے اور اس طریقے سے اس ٹرانزیکشن کی بھی ہم نے ریکارڈنگ جو ہے وہ کتابوں میں کر اب تیرہویں ٹرانزیکشن پہ آئیے ہم نے ملازمین کو یہ اکتیس جنوری کو ٹرانزیکشن شاید ہوئی اور ہم نے ملازمین جو دکان میں تھے ان کی تنخواہیں جو ہیں وہ ان کو اکتیس تاریخ کو دی مبلغ پانچ ہزار روپیہ اور یہ پیمنٹ ہم نے بائی چیک کی بائی چیک کیوں کی ہم کیش دے سکتے ہیں جی ایک ملازم تھا قانون یہ کہتا ہے کہ اگر پانچ ہزار روپے سے زیادہ آپ تنخواہ دیں گے تو وہ آپ بائی چیک دیں گے لہذا چیک آپ کو لکھنا پڑا سو آپ نے وہ چیک دیا بینک میں سے پیمنٹ ہوئی بینک اکاؤنٹ کریڈٹ ہوگا اور سیلری کا اکاؤنٹ یا بیکے اور آپ اکاؤنٹ نیا کھولیں گے لیجر کے اندر اس کو ڈیبٹ کریں گے یہ ایسٹ ہے جو ڈیبٹ ہو رہا نہیں یہ خرچہ ہے سو ایسٹ بھی خرچہ تھا لیکن اس کی کیٹیگری ذرا مختلف ہے کہ وہ اس کی لائف جو ہے وہ بارہ مہینے کی ہے سے زیادہ کی ہے یہ خرچہ ہے سیلری آپ نے دی تنخواہ آپ نے کسی کو دی اس تنخواہ کے عفظ اس آدمی نے اس شخص نے آپ کی دکان پہ ایک ماہ جنوری کے مہینے میں کام کیا جس کی اجرت اس کو آپ دے رہے ہیں خرچہ یہ بھی ہے لہذا خرچہ ہونے کے ناطے اس کو بھی ڈیبٹ کیا جائے گا لیکن خرچے کے اکاؤنٹ میں کیا جائے گا جس کا اور اس خرچے کا اکاؤنٹ کا نام جو ہے وہ سیلریز ہے یا اس کی مد جو ہے وہ سیلریز ہے تو سیلریز کے اکاؤنٹ کو ہم ڈیبٹ کر دیں گے پانچ ہزار روپے سے جو کہ ہم نے چیک سے ادا کی ہے اپنے ملازم بینک بک کریڈٹ ہو گئی اور سیلریز کا اکاؤنٹ ایکسپینس اکاؤنٹ جو ہے وہ ڈیبٹ ہو اب چودہویں ٹرانزیکشن پہ آئیے جس میں ہم نے یہ کہا تھا کہ جی اکروڈ ایکسپنسز ہیں وہ تمام اخراجات ہیں جن کو جن جو کوئی ٹیلی فون گیس بجلی وغیرہ کے اخراجات ہیں جو کہ جن سے ہم نے فائدہ تو اٹھایا جن کو جن جو ہم نے بزنس نے ان ان سے کو استعمال کیا لیکن ان کی ادائیگی جو ہے وہ اکتیس جنوری تک کاروبار نہیں کر سکا تو ہمیں یہ خرچہ چونکہ جنوری کا خرچہ ہے اس لیے اس کو بھی کتابوں میں ریکارڈ کرنا ہے یہ کیسے کیا جائے اس کو بھی ہم جنرل واؤچر کے تھرو ریکارڈ کریں گے اور یہاں پہ چونکہ کیش اور بینک پھر افیکٹ نہیں ہو رہے دونوں میں نہ کیش میں پیمنٹ ہو رہی ہے نہ بینک میں پیمنٹ ہو رہی ہے لہذا ہم پہلے تو یہ ڈیسائیڈ کر لیں کہ یہ کیا ہے بھائی ظاہر ہے اخراجات ہے مہینے کے اخراجات لہذا ایکسپینس کا اکاؤنٹ جو ہے وہ تو ڈیبٹ ہونا ہی ہے اور کیش میں نہیں پے رہا پے ہو رہا بینک سے پے نہیں ہو رہا لہذا پے یا اکروڈ چارجز یا اکروڈ ایکسپنسز یا ایکسپینس پیبل کے نام سے آپ ایک اور اکاؤنٹ کھولتے ہیں لیجر کے اندر اور اس کو کریڈٹ کر دیتے اس یہ بھی ادا کرنے والا اکاؤنٹ ہے جیسے کریڈیٹر کا اکاؤنٹ تھا اسی طریقے سے یہ بھی ایک پیبل اکاؤنٹ ہے جو آئندہ آپ نے پے کر یہ بھی جرنل کے تھرو ہوگا سو so, جہاں پہ خرچے بائی کیش پیمنٹ نہ ہو رہی ہو وہاں پہ آپ ایکسپینس کے اکاؤنٹ کو ڈیبٹ کریں گے اور پیبل ایکسپینس پیبل کے اکاؤنٹ کو کریڈٹ کر اب آئیے پندرہویں ٹرانزیکشن آخری ٹرانزیکشن اب ہم نے کیش جمع کرایا بینک کے اندر مبلغ دس ہزار روپیہ تب کیش اگر کرایا تو کیش کہاں سے آیا کیش میں سے آیا اگر کیش میں سے آیا تو کیش اکاؤنٹ کو پھر آپ کریڈٹ کر رہے ہیں اور بینک اکاؤنٹ کو آپ ڈیبٹ کر اگر کیش سیل بینک میں سیدھا ڈائریکٹلی جمع ہوتی تب بینک اکاؤنٹ ڈیبٹ ہوتا ڈائریکٹلی کیش میں نہ آتا وہ اور سیل اکاؤنٹ کریڈٹ ہو جاتا لیکن یہاں پہ کیش میں سے دس ہزار روپیہ جو ہے وہ آپ ڈپوزٹ کروا رہے ہیں بینک کے اندر اب ہم نے تمام ٹرانزیکشن اپنی لکھی اب نظر ذرا ایک دوڑا لیں کہ جی کیش اکاؤنٹ صورت حال ہے وہ ٹرانزیکشن جو کیش میں ہوئی تھی پہلی ٹرانزیکشن کیش میں میں ہوئی تھی دو لاکھ روپیہ سرمایہ اس کے بعد ہم نے بینک جمع کرا دیے پیسے ایک لاکھ پچانوے ہزار ہم نے گڈس سیل کیے تھے ساٹھ ہزار کے گڈس پرچیز کیے کیش کے تمام ٹرانزیکشن کیش کے اکاؤنٹ میں ڈیبٹ اور کریڈٹ سائڈ پہ لکھی گئی اسی طریقے سے بینک اکاؤنٹ جو ہے وہ بھی لکھا جائے گا اور اس میں بھی وہ تمام ٹرانزیکشن جو کہ بینک کے تھرو ہوئی ہیں وہ اس میں ڈیبٹ اور کریڈٹ سائڈ پہ آپ نے نوٹ کی ہے اس کے بعد باقی جتنے لیجر کے اکاؤنٹ ہیں وہ تمام اس طریقے سے کیپٹل اکاؤنٹ ہے پرچیز کا اکاؤنٹ ہے سیلز کا اکاؤنٹ ہے فرنیچر کا اکاؤنٹ ہے ویکل کا اکاؤنٹ ہے یہ تمام اکاؤنٹ جو ہے یہ آپ نے لکھ دیے اور وہ ٹرانزیکشن پہ نوٹ ہو تو آج ہم نے جو معاملہ کیا وہ یہ کہ ایک مہینے کی ٹرانزیکشن لے کے ہم نے ان کو کتابوں میں لکھا ہم صرف آج لکھنے کی حد تک گئے ہیں اس سے آگے ابھی ہم نے کوئی کام نہیں کیا کیونکہ اب مہینے کا آخر ہے اور مہینے کے آخر پہ ان کتابوں کو بیلنس آف بھی کرنا ہے ان سے ہم نے ٹرائل بیلنس بھی بنانا ہے اس سے ہم نے مہینے کا پروفٹ یا لاس اکاؤنٹ بھی بنانا ہے اور پھر ہم نے اکتیس جنوری کی بیلنس شیٹ بھی تیار کرنی ہے یہ سب کام جو ہے یہ آئندہ کے لیکچرز میں ہوگا آج کے لیکچر میں صرف اس ایگزامپل کے تھرو ہم نے آپ کو کتابیں لکھنے کا طریقہ بتایا اور اس کے ساتھ یہ یاد رکھیے یہی ایگزامپل یہی ٹرانزیکشن ہم آہستہ آہستہ آئندہ بھی اپنے لیکچرز میں لے کے جاتے چلتے رہیں خدا حافظ